اسلامی روحانیت اسلام ایک ایسے دور میں آیا جب دنیا میں روحانیت کا مطلب ترک دنیا عبادت کے نام پر مشقت اٹھانے اور رشتے ناتوں سے قطع تعلق کا نام تھا مگر ایسے میں اسلام نے روحانیت کا ایک بالکل جدا اور منفرد تصور دیا جو کسی کے سان و گمان میں بھی نہ تھا اس روحانیت کی پہلی اساس ایک اللہ سے سچی محبت تھی مگر اس محبت کا مطلب دنیا چھوڑنا نہیں بلکہ اس کی یاد میں رہ کر دنیا میں جینا تھا اس روحانیت میں تحجد پڑھنے سے زیادہ اہمیت مسجد میں نماز پڑھنے پر تھی تاکہ دوسروں کے حال احوال سے باخبر رہا جا سکے اس روحانیت میں انسان کا مال کمانا عبادت اور اسے بندوں پر خرچ کرنا عبادت کی معراج تھی اس روحانیت میں روزہ رب کے لیے رکھا جاتا تھا مگر احساس دوسروں کی بھوک کا پیدا کیا جاتا تھا یہ روحانیت عدل قائم کرنے کا نام تھی چاہے دشمن کا معاملہ ہو یا اپنے ماں باپ اور بہن بھائی جیسے قریبی رشتوں کا اس روحانیت کا اصول تھا کہ نبی کی بیٹی بھی اگر کسی جرم کا ارتکاب کرے تو اس کے ساتھ بھی کوئی رعایت نہیں کی جائے گی یہ روحانیت احسان کا نام تھی کمزوروں کے ساتھ ضعیفوں کے ساتھ معذوروں کے ساتھ یہ روحانیت عیسار سے عبارت تھی اپنا مال دوسروں پر خرچ کر کے خود بھوکا رہ کر دوسروں کو کھلا کر اپنا حصہ بھی دوسروں کی جھولی میں ڈال کر یہ روحانیت انفاق کا مطالبہ کرتی تھی رشتہ داروں پر غریبوں پر مسکینوں پر اور سفید پوشوں پر یہ روحانیت لوگوں سے مسکرا کر ملنے انہیں معاف کرنے دوسروں کی ایزا پر صبر کرنے کا نام تھی یہی وہ روحانیت تھی جس نے ایک دنیا کو فتح کر لیا تھا آہ مگر آج اسلام کے نام پر سارے تماشے ہو رہے ہیں یہ ایمان احسان اور عدل والی روحانیت کہیں نہیں انٹیلیجنٹ ڈیزائن جدید علم الکلام میں خدا کے وجود کی سب سے بڑی دلیل انٹیلیجنٹ ڈیزائن کی ہے انٹیلیجنٹ ڈیزائن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کائنات ایک زندہ باشعور اور ذہین خالق کی تخلیق ہے جس نے اس دھرتی پر کائناتی قوتوں کو اس طرح منظم کیا ہے کہ یہ زندگی کا گہوارہ بنی ہوئی ہے اس حوالے سے ایک صاحب کے کچھ اعتراضات ایک دوست نے مجھے بھیجے موترز کے بقول انسانی جسم میں جو بعض حیاتیاتی نقائص پائے جاتے ہیں ان کی بنا پر انٹیلیجنٹ ڈیزائن کا تصور غلط ثابت ہو جاتا ہے انہوں نے قرآن کی آیت ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے کو لیا اور ان نقائص کی روشنی میں یہ ثابت کیا کہ یہ آیت اور انٹیلیجنٹ ڈیزائن کا تصور دونوں ہی غلط ہیں اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے ان صاحب نے انسانی جسم میں پائے جانے والے اپینڈکس کو بطور مثال پیش کیا جو ان کے نزدیک انسانی جسم میں ہاضمے کی نالی کا ایک غیر ضروری حصہ ہے جو ارتقاء کے عمل کے دوران میں باقی رہ گیا ہے ان کے نزدیک اس اپینڈکس کا پایا جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ انسانی جسم ناقص ہے اور اس کا کوئی خالق نہیں یہ بس اندھے ارتقاء کی پیداوار ہے حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کی باتیں سطحی انداز فکر کا نمونہ ہوتی ہیں اس لیے کہ جدید تحقیق نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ اپینڈکس کا حصہ کچھ ایسے بیکٹیریا کی رہائش گاہ ہوتا ہے جو انسانی جسم کے لیے لازمی تو نہیں مگر مفید ضرور ہوتے ہیں سطحی سائنس فہمی کے علاوہ یہ انداز فکر سطحی قرآن فہمی کا بھی نمونہ ہے مثلا قرآن کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے آسان و تقویم کے الفاظ استعمال کیے ہیں انہوں نے بہت سطحی انداز سے اس کا مطلب پرفیکٹ یا کامل نکالا اور اپنی طرف سے کچھ نقائص بیان کر کے یہ سمجھ لیا کہ قرآن کی تردید ہو گئی حالانکہ کسی چیز کا کامل ہونا بالکل الگ اور بہترین ہونا الگ ہوتا ہے کامل کا مطلب بے عیب ہوتا ہے اور بہترین کا مطلب بے عیب نہیں ہوتا بلکہ دوسروں کے مقابلے میں بہتر ہونا ہوتا ہے انسانی جسم ہو یا اس کائنات میں کار فرمان ڈیزائن کوئی یہ نہیں کہتا کہ وہ پرفیکٹ ہے بلا شبہ یہ کائنات انسانی جسم اور دیگر مخلوقات کئی پہلوؤں سے ناقص ہیں بلکہ ہمارا تو کہنا ہی یہی ہے کہ وہ آخرت کی دنیا ہوگی جو کامل ہوگی لیکن کیا کوئی اس حقیقت کا انکار کر سکتا ہے کہ اس دھرتی پر وہ سارے انتظامات کیے گئے ہیں جو اسے زندگی کا گہوارہ بنا دیتے ہیں یہ انتظامات ایسی متنوع اور متضاد طاقتوں کو ایک نظم میں لا کر کیے گئے ہیں جو عام حالات میں زندگی کے لیے زہر قاتل کی حیثیت رکھتی ہیں اس حقیقت کا انکار کرنا سورج کا انکار کرنے کے مترادف ہے یہ کائنات قرائرز اور وجود انسانی ہر پہلو سے اس طرح بنایا گیا ہے کہ انسان زندہ رہتے ہیں اور کائنات کی ہر چیز ان کی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے سرگرم عمل ہے حالانکہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے یہ کائنات ایک قاتل کائنات ہے جو اپنی اصل میں زندگی کی ہر شکل کے لیے موت کا پیغام ہے مثلاً اس کرائیز کے علاوہ کائنات میں ہر جگہ درجہ حرارت اتنا زیادہ یا اتنا کم ہے کہ زندگی ایک لمحے میں ختم ہو جائے گی مگر ایک خالق نے اس دھرتی پر کائناتی قوتوں کو اس طرح منظم کیا ہے کہ ہر چیز حیات بخش ہو چکی ہے اسی کو انٹیلیجنٹ ڈیزائن کہا جاتا ہے موجودہ حالات میں بلا شبہ یہ بہترین انتظام ہے گرچہ یہ بعض پہلوؤں سے کامل نہیں تاہم اس غیر کاملیت کی بھی اپنی حکمت ہے لیکن یہ ایک الگ موضوع ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ کائنات اپنی ذات میں اپنے خالق کا تعارف ہے جو کتاب ہستی کے ہر ورق پر لکھا ہے لیکن یہ ورق غور و فکر کرنے والے ہی پڑھ سکتے ہیں سرسری انداز سے دیکھنے والے نہیں حساب کے پرچے میں شاعری امتحان لینا اور دینا تعلیمی عمل کا ایک لازمی حصہ ہوتا ہے طلباء سال بھر پڑھتے ہیں مختلف علوم کی سمجھ پیدا کرتے ہیں اور ان جوابات کی تیاری کرتے ہیں جن کے بارے میں امتحان میں سوال پوچھے جائیں گے امتحان میں کسی طالب علم کی کامیابی کا تمام تر انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ اس نے سوال کا درست جواب دیا یا نہیں حساب کے پرچے میں اگر شاعری گرامر اور سائنس کے پرچے میں مذہب اور اخلاقیات کے بھاشن لکھ دیے جائیں تو ممتہن بغیر کسی ہچکچاہٹ کے فیل کر دیتے ہیں یہی نہیں حساب کے پرچے میں جمع کے سوال میں تفریق اور ضرب کے سوال میں تقسیم کی کہانی لکھنے کا انجام بھی کچھ مختلف نہیں ہو سکتا قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت کی کامیابی اور جہنم سے نجات کسی شخص کے لیے ممکن نہیں جب تک وہ اللہ تعالیٰ کے پرچائے امتحان میں سرخرو نہیں ہو جاتا اس امتحان میں اللہ تعالیٰ نے یہ بڑا کرم کیا ہے کہ سوال بھی بتا دیے ہیں اور ان کے جواب بھی بیان کر دیے ہیں مگر یہ کتنا عجیب سانحہ ہے کہ ہم مسلمان یہ خیال کرتے ہیں کہ ہمیں بغیر کسی حساب کتاب کے جنت میں بھیج دیا جائے گا اور جتنے کچھ سوالات ہوں گے وہ غیر مسلموں سے ہوں گے جو لوگ خود کو کسی امتحان میں کھڑا دیکھتے ہیں وہ بھی اپنے پرچہ امتحان میں ہر سوال کا غلط جواب لکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ بتا چکے ہیں کہ قیامت کے دن بنیادی سوال اللہ تعالیٰ کی ہستی کو اپنے ایمان اور عمل کا مرکزی خیال بنانے کے حوالے سے ہوگا مگر لوگ غیر اللہ کو زندگی کا مرکزی خیال بنا کر جیتے ہیں سوال عبادات کے بارے میں ہوگا لوگ خرافات اور بدعات کو دین بنا کر جیتے ہیں سوال مخلوق کی خیر خواہی دعوت اور محبت پر ہوگا مگر ہم نفرت اور دہشت کو اسلام قرار دیتے ہیں لوگوں کا جو دل چاہے وہ لکھتے رہیں مگر اس دینداری کا وہی انجام ہونا ہے جو حساب کے پرچے میں شاعری لکھنے والوں کا ہوتا ہے بیلنس شیٹ کاروباری اداروں میں نفع نقصان کا حساب رکھنے کے لیے کمپنی کی بیلنس شیٹ بنائی جاتی ہے یہ بیلنس شیٹ بتاتی ہے کہ ادارے کے پاس کیا کچھ ہے کیا لینا ہے اور اسے دوسروں کو کیا ادا کرنا ہے یہ بیلنس شیٹ متعدد مراحل سے گزر کر تیار ہوتی ہے جس میں کئی مرحلوں پر حساب کتاب رکھ کر تیار کیا جاتا ہے اور اسے دیکھ کر ایک لمحے میں یہ بتایا جا سکتا ہے کہ ادارہ مالی طور پر نفع میں ہے یا نقصان میں جا رہا ہے ہر ادارہ یہ اہتمام کرتا ہے کہ بیلنس شیٹ صحیح بنے کسی کمپنی میں یہ ممکن نہیں یہ حقیقت کچھ اور ہو اور اعداد و شمار غلط ڈال کر بیلنس شیٹ تیار کی جائے اثاثے لاکھ کے ہوں اور بیلنس شیٹ میں کوئی خوش فہم کروڑ لکھ دے ادائیاں دس کروڑ کی کرنی ہوں اور غلط فہمی سے دس لاکھ کی لکھتی جائیں اگر کسی نے یہ کیا تو اسے بدترین نقصان اٹھانا پڑے گا بدقسمتی سے ہم میں سے بیشتر لوگ اپنے نامہ مال کی بیلنس شیٹ ایسی ہی غلط بیانیوں اور خوش فہمیوں کی بنیاد پر بناتے ہیں ہم ایسا جان بوجھ کر نہیں کرتے بلکہ قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو معیار بنانے کے بجائے اپنے تعصبات کے تحت غلط فہمیوں اور اپنی خواہشات کے تحت خوش فہمیوں کا شکار ہو کر کرتے ہیں ہم ایمان عدل احسان اور انفاق کو بھول جاتے ہیں اور اپنے خود ساختہ معیارات پر ہر لمحے اپنی بیلنس شیٹ میں ستر ہزار نیکیوں کا ثواب لکھتے رہتے ہیں ہم ظلم ناانصافی حق تلفی اور الزام و بہتان کو چھوٹی چیز سمجھتے ہیں حالانکہ ان کی موجودگی ہمارے ہر عمل کو صفر کر کے ہمیں ابدی خسارے سے دوچار کر دے گی اپنے تعصبات اور خواہشات کو دین سمجھ کر بیلنس شیٹ میں ڈالنے سے نجات ممکن نہیں اس کے لیے ہمیں اپنے ہر عمل کو قرآن مجید کی کسوٹی پر پرکھنا اور سیرت طیبہ کے معیار پر تولنا ہوگا اس کے بغیر ہم خود کو جو بھی سمجھیں قیامت کے دن ہماری بیلنس شیٹ صرف خسارہ دکھائے گی معذوری ہم میں سے ہر شخص زندگی میں جب کبھی سخت بیمار ہوتا ہے تو وہ ایک نوعیت کی عارضی اور جزوی معذوری کے مرحلے سے گزرتا ہے اس مرحلے میں ہم یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مستقل اور مکمل معذوری کے ساتھ زندگی گزارنا کس قدر مشکل کام ہے معذور کی مصیبت کو سمجھنے کا ایک اور ذریعہ کسی معذور شخص کو قریب سے دیکھنا اور اس کے ساتھ کچھ وقت گزارنا ہے اس کے بعد ہی ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس دنیا میں معذوری سے بڑی مصیبت کم ہی ہوتی ہے دنیا میں کوئی بھی معذور نہیں ہونا چاہتا مگر پھر بھی لوگ معذور ہو جاتے ہیں معذوری سے متعلق ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی حالیہ رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں جزوی طور پر معذور ہو جانے والوں کی شرح پندرہ فیصد جبکہ مکمل طور پر معذور لوگوں کی شرح دو تا چار فیصد ہے یہ معذور لوگ سخت ترین حالات میں زندگی گزار کر رخصت ہو جاتے ہیں تاہم کل قیامت کے دن جب یہ معذور لوگ اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو ان کی معذوری قیامت کے دن ان کے لیے ایک عذر بن جائے گی مالک دو جہاں ان کے ساتھ بہت نرمی اور درگزر کا معاملہ کر کے ان کے حق میں اپنی رحمت کا فیصلہ کر کے اپنے فضل سے نوازیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ بنا کر صحت مند لوگوں کو یہ پیغام دیا تھا کہ وہ کس درجے کی آفیت اور آسانی میں زندہ ہیں دوسری طرف ہمارے جیسے صحت مند اور صحیح اور سالم لوگ جب اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو ان کے پاس کوئی عذر نہ ہوگا ان سے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتنی شکر گزاری کی اس کی کتنی بندگی کی اپنے آزا کو اس کی نافرمانی سے کتنا روکا ہاتھ پاؤں گویائی اور بصارت صحت اور عافیت کو بندوں کی مدد میں کتنا لگایا نصرت دین کا کیا کام کیا اس روز بہت سے صحت مند یہ خواہش کریں گے کہ کاش وہ معذور پیدا ہوتے کاش وہ معذور ہی مر جاتے سوائے ان کے قرآن مجید کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے یہ سورہ دراصل ایک دعا ہے اس کا خلاصہ اگر کیا جائے تو یہ ہے کہ مانگنے والا یہ جانتا ہے کہ اس کا اور سارے جہانوں کا پالنے والا ایک انتہائی مہربان رب ہے دینے والے نے مانگنے والے کے دستے طلب کے جواب میں مادی نعمت کا ہر در کھول رکھا ہے مگر مانگنے والا یہ جانتا ہے کہ بہت جلد ایک بدلے کا دن آ رہا ہے جب دنیا کی تمام مادی نعمتیں بیکار ہو جائیں گی اس دن صرف ہدایت کی روحانی نعمت ہوگی جسے دے کر نئی دنیا میں جنت کا مادی نفع ملے گا اور جہنم کا ضرر دور ہوگا یہی ہدایت کی دعا سورہ فاتحہ کا مرکزی خیال ہے اور پورا قرآن اسی دعا کا جواب ہے یہ ہدایت کلام الہی میں جا بجا بکھری ہوئی ہے یہ ہدایت اللہ کو سب سے بڑھ کر محبوب بنا لینے کا نام ہے یہ رب کی بندگی اور اس کی اطاعت کا راستہ ہے یہ والدین اقربا اور ضرورت مندوں پر احسان اور انفاق کا نام ہے یہ اپنوں ہی سے نہیں دشمنوں سے بھی عدل کرنے کا نام ہے یہ شرک فواہش منکرات معصیت بدت اور قبائث سے بچ کر زندگی گزارنے کا نام ہے یہ ہدایت امانت دیانت عہد و مساق کی پاسداری صدق و سچائی پر قائم رہنے کا نام ہے یہ غیبت الزام بہتان جھوٹ منافقت ریاکاری سے دامن چھڑانے کا نام ہے اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنی پاک کتاب میں اس ہدایت کی پوری تفصیل بیان کی اور پھر اس تفصیل کا خلاصہ اپنے محبوب کی بے مثل سیرت میں ہمارے لیے محفوظ کر دیا صاحب خلق عظیم کا عصوہ حسنہ اسی ہدایت کا چلتا پھرتا نمونہ تھا جس کی تفصیل آج بھی ہم جانتے ہیں ہدایت کے اس اہتمام کے بعد کوئی انسان گمراہ نہیں ہو سکتا سوائے ان کے جو اپنے تعصبات کی وجہ سے خدا کے غضب کا شکار ہو جائیں سوائے ان کے جو اپنی خواہشات کا شکار ہو کر گمراہی کی پگڈنڈی پر چل پڑیں دنیا و آخرت کی بھلائی اس دنیا میں انسانوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے منصوبے سے متعلق دو باتیں ایسی ہیں جن میں قرآن مجید آخری درجے میں واضح ہے لیکن لوگ ان دو باتوں کو ماننا نہیں چاہتے اسی چیز نے اسلام کے دعوے دار ہر شخص کو ذہنی سکون سے محروم کر رکھا ہے پہلی بات جسے نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگ بے سکونی کا شکار ہیں وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں اللہ نے انسان کو آزادی دے کر بھیجا ہے اور اس امتحان میں ڈالا ہے کہ اسے کسی بیرونی دباؤ کے بغیر خود اپنی مرضی سے اس آزادی سے دستبردار ہو کر خدا کی بات ماننی ہے ورنہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو انسانوں کو یہ آزادی ہی نہ دیتے بلکہ دیگر مخلوقات کی طرح وہ بھی اختیار و آزادی سے محروم ہو کر عطاعت کرتے رہتے بدقسمتی سے بہت سے لوگ اس حقیقت کو نہیں ماننا چاہتے وہ دعوت تلقین ترغیب و ترغیب اور تربیت کے بجائے نافذ کر کے ٹھونس کر اور اب تو ٹھونس اور دھمکی کے ساتھ اپنا فہم دین لوگوں سے منوانا چاہتے ہیں ظاہر ہے یہ ممکن نہیں چنانچہ یہ کرنے والے ہمیشہ سکون و اطمینان سے محروم اور مسلسل اضطراب کا شکار رہتے ہیں دوسری حقیقت اس امتحان سے متعلق یہ ہے کہ اس امتحان میں انسان کا نصب العین دنیا کو جنت بنانا نہیں بلکہ ہر طرح کے حالات میں ایمان و اخلاق کے تقاضوں پر قائم رہ کر خود کو جنت کا حقدار ثابت کرنا ہے یہ دنیا کبھی جنت نہیں بن سکتی ہاں بہتر ہو سکتی ہے اور اسے بہتر بنانے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے مگر یہ اصل مسئلہ نہیں اصل مسئلہ یہاں رہ کر ایمان و اخلاق کا بہترین نمونہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی بننے کی کوشش کرنا ہے جس شخص نے ان دو باتوں کو سمجھ لیا وہ دنیا و آخرت کی ہر خیر پا گیا جس نے انہیں نہ سمجھا وہ دنیا و آخرت دونوں میں محروم اور بے سکون رہے گا اگر منافق کو بھی جنگ تبوک اسلامی تاریخ کی اہم ترین جنگوں میں سے ایک ہے اس جنگ میں ہر مسلمان کی شرکت لازمی تھی مگر منافقین اس موقع پر مختلف عذر بنا کر راہ فرار اختیار کر گئے چنانچہ سورہ توبہ نازل ہوئی اور اس میں منافقین پر اس طرح شدید گرفت کی گئی کہ جس کی کوئی حد نہیں اس سے قبل سورہ نساء سورہ معدہ اور سورہ منافقون وغیرہ میں بھی منافقین پر بہت سخت تنقید کی گئی ہے اور انہیں جہنم میں کفار سے بھی سخت سزا کا حقدار قرار دیا گیا ہے صورت النساء آیت 145 مگر قرآن پاک اور سیرت کا ایک طالب علم یہ جان کر حیرت میں پڑ جاتا ہے کہ ان سخت ترین تنبیہات کے باوجود کبھی کسی منافق کو اس کے نفاق کی بنا پر کوئی شرعی سزا نہیں دی گئی حتیٰ کہ سردار المنافقین عبداللہ بن عبی جیسا شخص جس کا نفاق ہر طرح کے شک و شبے سے بالا تر تھا اور جو کفار اور یہود کا ساتھ دینے مسلمانوں کو باہم لڑانے اور سیدہ عائشہ پر تہمت لگانے جیسے بدترین جرائم میں ملوث تھا طبعی موت مر کر اس دنیا سے رخصت ہوا اس ناقابل یقین حقیقت کا سبب یہ تھا کہ منافقین ظاہری طور پر ہمیشہ خود کو مسلمان کہتے رہے اور جب تک کوئی شخص خود کو مسلمان کہتا ہے اس کی جان کسی صورت میں اور کسی قیمت پر نہیں لی جا سکتی اگر اس کا کوئی ادنا سا جواز ہوتا تو دور رسالت میں مدینہ میں ایک منافق کو بھی زندہ چھوڑنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی ہمارے تمام فقہا نے بھی قاتل شادی شدہ زانی اور اسلام چھوڑنے کا اعلان کرنے کے سوا کسی مسلمان کے قتل کی اجازت نہیں دی اس تاریخی اور ناقابل تردید حقیقت کے باوجود اگر آج ہمارے معاشرے میں اپنے آپ کو مسلمان کہنے والوں کی جانوں کی حرمت پامال کی جا رہی ہے تو اس کا ماخذ کچھ بھی ہو سکتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس کی نسبت نہیں کی جا سکتی بخدا اللہ اور اس کا رسول ہر ایسی زیادتی سے بری ہیں اور خدا کو خوف رکھنے والا ہر مسلمان بھی اس جرم سے بری ہے ایکس وائی زی تھیوری ہمارے ہاں بیشتر لوگ اس حقیقت سے واقف نہیں ہیں کہ دور جدید میں جتنا ارتقا سائنسی علوم میں ہوا ہے اتنا ہی یا شاید اس سے زیادہ ارتقا سماجی علوم میں ہوا ہے سماجی علوم میں سے نفسیات اور سوشیالوجی بہت اہمیت کے حامل ہیں ان پر کی گئی تحقیق سے سماجی ماہرین نے انسانوں کی کارکردگی کے حوالے سے تین نظریات پیش کیے ہیں جن کا استعمال عام طور پر مینجمنٹ سائنس میں کیا جاتا ہے یہ ایکس وائی اور زی تھیوری کہلاتی ہیں ایکس تھیوری کے مطابق عام انسان کام سے بچنا چاہتے ہیں اور بغیر جبر اور دباؤ کے کام نہیں کرتے وائی تھیوری اس کے برعکس نقطہ نظر پیش کرتی ہے یعنی لوگ دباؤ اور خوف کے بجائے اپنی اس فطری جبلت کے مطابق کام کرنا چاہتے ہیں جس کے نزدیک کام کھیل اور آرام جتنا ہی اہم ہے اور عام حالات میں لوگ معاوضہ ملنے کی امید پر خود ہی ذمہ داری سے کام کر لیتے ہیں زی تھیوری کے مطابق کسی شخص کے کام کرنے کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ جس کے لیے کام کیا جا رہا ہے وہ اس کی ضروریات کا کس حد تک خیال رکھتا ہے یہ تینوں تھیوریاں اپنی اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہیں دور جدید کے کارپوریٹ کلچر میں مینجمنٹ انہی کی بنیاد پر لوگوں سے معاملہ کرتی ہے تاہم قرآن مجید کے ایک طالب علم کے لیے یہ قرآن مجید کی حقانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کا ایک زندہ ثبوت ہے اس لیے کہ قرآن مجید نے آج سے ڈیڑھ ہزار برس قبل جب کسی نے باقاعدہ علم نفسیات پر کام کیا تھا نہ سماجیات پر بندوں اور رب کے تعلق کو جب موضوع بنایا تو ٹھیک انہی تین پہلوؤں سے انسانوں کو رب کی بندگی پر ابھارا پہلا پہلو وہی ہے جسے ایکس تھیوری بیان کرتی ہے یعنی بعض اوقات اور کچھ لوگوں کے لیے دباؤ ڈال کر جھنجھوڑنا ہی ان سے کام کرانے کا درست طریقہ ہوتا ہے اس کو قرآن مجید انذار کہتا ہے یعنی اللہ کی پکڑ اور جہنم کی سزا اور اس کے عذابوں کی شدت کا تصور دلا کر لوگوں کو نافرمانی سے روکا جائے دوسرا پہلو وائے تھیوری والا ہے یعنی بندگی انسانوں کی فطرت میں شامل ہے اور جب ساتھ میں اللہ کی رضا اور جنت کی خوشخبری کے پہلو سے لوگوں کو ابھارا جاتا ہے تو لوگ اپنی فطرت کے زور پر اور جنت کے شوق میں اللہ کی عبادت اور بندگی پر آمادہ ہو جاتے ہیں تیسرا پہلو زی تھیوری والا ہے اس پہلو میں قرآن مجید لوگوں کو آسمان سے لے کر زمین تک اللہ تعالیٰ کی ربوبیت رحمت شفقت اور عنایات کے ان انتظامات کی طرف توجہ دلاتا ہے جو انسان کی ہر ضرورت کو پورا کرتے ہیں قرآن مجید بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی دی عدم سے وجود بخشا اس کے لیے آسمان سے پانی اتارا دن کو سورج سے روشن کیا اور دامن شب کو چاند کا چراغاں دیا میاں بیوی کا محبت والا تعلق پیدا کیا پھر اس سے ان کی نسل چلائی ہزاروں قسم کے جانداروں کے لیے صرف گھاس اور چارے کو پیدا کیا لیکن انسان کے لیے طرح طرح کے ذائقے پیدا کیے ان جیسی ہزاروں نعمتوں کو یاد دلا کر قرآن مجید لوگوں سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ جس رب نے ان کے لیے یہ سارے اہتمام کیے ہیں وہی اس قابل ہے کہ اس کی بندگی کی جائے جس نے انسانوں کی ہر ضرورت کو پورا کیا اور مستقبل میں بھی پورا کرنے کی یقین دہانی کرا رہا ہے اسی کی عبادت کا راستہ درست راستہ ہے انسان بندگی کی اس دعوت کو مانے یا نہ مانے یہ ان کا مسئلہ ہے لیکن قرآن کا یہ طریقہ دعوت اب سماجی علم کی ترقی سے بھی سند تصدیق حاصل کر چکا ہے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ قرآن مجید اسی رب کا نازل کردہ ہے جو ہر انسان کا خالق اور سب سے بڑھ کر ان کی نفسیات کو جاننے والا ہے جدید روحانیت اور اجنبی اسلام روحانیت کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جتنی مذہب کی تاریخ ہے روحانیت کی کوئی حتمی اور متعین تعریف کرنا تو بہت مشکل ہے مگر عام طور پر اس سے مراد مقدس ہستیوں یا تصورات سے وابستگی عقل اور ہوا سے ماورہ روحانی تجربات اور مشاہدات مراقبہ ترک دنیا زہد و ریاضت اور ضبط نفس پر مبنی زندگی رہی ہے زبانہ قدیم میں روحانیت مذہب اور تصوف کے ملاب سے وجود میں آتی تھی یہودیت مسیحیت اور اسلام جیسے آسمانی مذاہب کے علاوہ ہندو مت بدھ مت اور جین مت جیسے مذاہب میں اس ملاب سے پیدا ہونے والی روحانیت کی اساسات بہت مضبوط رہی ہیں ان مذاہب کے روحانی لوگوں کی مشترکہ اقدار وہی ہوتی تھیں جو اوپر بیان ہوئی ہیں البتہ اپنے اپنے مذاہب کے زیر اثر مقدس شخصیات زہد و عبادت کے طریقے اور روحانی تجربات کی نوعیت میں کچھ تبدیلی ہوتی رہتی تھی مگر ہر ایک کا مقصود مذہب کے قانونی پہلوؤں اور ظاہری مراسم سے بلند ہو کر اپنی ذات میں ڈوب کر دل کا سکون تلاش کرنا ہوتا تھا تاہم دور جدید میں جب مذہب اور عقیدے کو انسان کی زندگی میں مرکزی مقام حاصل نہیں رہا ہے روحانیت کی ایک نئی قسم عام ہو چکی ہے جسے غیر مذہبی روحانیت کہا جاتا ہے ایک پہلو سے یہ دور جدید کے انسان کا نیا مذہب ہے جو مذہبی عقیدے ظاہری شناخت مراسم عبودیت سے ہٹ کر انسانیت کی اعلیٰ اقدار جیسے محبت ہمدردی رحم درگزر اور باطنی اور ظاہری پہلوؤں سے انسان کو سکون اور آرام پہنچانے کا نام ہے یہ رنگ و نسل سے بلند ہو کر کائناتی اور آفاقی انسانوں کی تشکیل پر مبنی مذہب ہے مذہب سے بالاتر اس روحانیت کی مقبولیت میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے اس کی بنیادی وجہ اہل مذہب کا باہمی تفرقہ اور ایک دوسرے سے نفرت اختلاف رائے پر عدم برداشت متشددانہ اور انتہا پسندانہ سوچ اپنے خیالات دوسروں پر ٹھونسنے اور بالجبر نافذ کرنے کا رویہ اور دہشت گردی کی حمایت اور تحفظ کا چلن ہے انسان مذہب کی طرف امن اور سکون کے لیے آتا ہے وہ خدا کے نام پر کھڑے لوگوں سے محبت اور رواداری کی توقع رکھتا ہے وہ مذہبی لوگوں سے بے غرضی اور بے لوسی کی توقع رکھتا ہے وہ انہیں عدل و انصاف کا علم بردار دیکھنا چاہتا ہے مگر ان چیزوں کی عدم موجودگی کی وجہ سے جدید انسان مذہب سے بیزار ہو کر غیر مذہبی روحانیت کے دامن میں پناہ لے لیتا ہے تاہم یہ حقیقت ہے کہ دین اسلام کو آج کے مسلمانوں کے بجائے اس کے اصل ماخذ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور آپ کی لائی ہوئی تعلیم یعنی قرآن مجید میں دیکھا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور ہے یہاں ہر وہ چیز پائی جاتی ہے جسے دور جدید کا انسان موجودہ روحانیت میں ڈھونڈ رہا ہے عدل احسان انفاق امن ایثار درگزر محبت ہمدردی خیر خواہی صبر رواداری یہاں بنیادی اقدار ہیں رب کی بندگی اس کے بندوں سے حسن سلوک والدین اہل خانہ پڑوسیوں متحتوں سے حسن سلوک عورتوں بچوں بزرگوں محروموں کمزوروں یتیموں اور ضعیفوں سے نیک برتاؤ اسلام کی اصل پہچان ہے رشتہ داروں ضرورت مندوں فقیروں مسکینوں مانگنے والوں اور سفید پوشوں کو اللہ کی رضا کے لیے اپنا مال دینا اس دین کی تعلیمات ہیں وہ کام جنہیں ہر انسان بیہودہ کہے ہر شخص منکر سمجھے ہر نفس حق تلفی مانے ہر ذی شعور فحش کہے ہر بندہ زیادتی کہے یہاں ممنوع ہے یہی اسلام ہے یہی اصل روحانیت ہے اسی کی آج کے انسان کو سب سے بڑھ کر ضرورت ہے مگر یہ اسلام تو مسلمانوں کے لیے بھی اجنبی ہے دوسروں کو وہ یہ اسلام کیا دیں گے سراب اور سچائی اگر آپ ایک ارب پتی بزنس مین کے ہاں پیدا ہوتے یا آپ کے والد اس ملک کے وزیر اعظم ہوتے تو آپ کے محسوسات کیا ہوتے عید کی ملاقات میں عارف سے جب کسی نصیحت کے بارے میں کہا گیا تو انہوں نے حاضرین کے سامنے ایک سوال رکھ دیا ایک ساتھ کئی آوازیں بلند ہوئیں زندگی بدل جاتی بہت اچھا لگتا کوئی مشکل مشکل نہ رہتی اس طرح کے کئی جملے سننے کے بعد عارف نے کہا وزیر اعظم بہت معمولی ہستی ہوتا ہے لوگ جب چاہیں اس کی حکمرانی چھین لیں اس کے خلاف بغاوت ہو سکتی ہے اس کا اقتدار کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے یہی معاملہ بزنس مین کا ہے جو دیوالیہ ہو سکتا ہے اس کا کاروبار تباہ ہو سکتا ہے عارف لمحے بھر کے توقف کے بعد گویا ہوئے اس لیے ان کی اولاد نہ ہونے پر افسوس نہ کریں خوشی اس پر منائیں کہ آپ کو اللہ نے اپنے بندے کے طور پر پیدا کر دیا ہے خوشی اس پر منائیں کہ اس نے آپ کو جنت کا راستہ دکھا دیا ہے اس راستے پر چل کر بہت جلد ساری دنیا کا اقتدار آپ کے قدموں میں ہوگا ساری دنیا کے سونے چاندی سے زیادہ دولت آپ کے پاس ہوگی ہر نعمت اور کامیابی آپ کا مقدر ہوگی عارف کی بات ابھی جاری تھی کہ مجلس میں نئے آنے والے ایک فلسفی بول پڑے مذہب کا سراب عارف نے مسکرا کر انہیں دیکھا اور کہا ہماری آنکھ کے سامنے ایک بچہ عدم سے وجود میں آتا ہے اس کی ماں کا خون موجزانہ طور پر اس کے لیے دودھ بن جاتا ہے یہ تو سراب نہیں جب پیٹ کی قبر سے زندگی نے جنم لیا تو یہ معجزہ ہو گیا جب زمین کی قبر سے زندگی دوبارہ پھوٹے گی تو وہ معجزہ بھی ہو جائے گا خدا سراب نہیں سچائی ہے اس کے فیض نے اس قاتل کائنات میں زمین کی یہ جنت بنا دی ہے عنقریب اس کا فیض ختم نہ ہونے والی جنت بنائے گا مگر یہ جنت بندوں کو ملے گی مجرموں کو نہیں عارف خاموش ہو گئے اب لوگوں کے سوچنے کا وقت تھا کہ وہ بندے ہیں یا مجرم شریعت کی اہمیت شریعت اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے اس کی اہمیت کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے اور مسلمانوں کے بیچ ایک عہد و میساق قرار دیا ہے سورہ معدہ آیت سات شریعت کی اصل اہمیت یہ ہے کہ یہ ہمیں دین کی اصل دعوت یعنی ایمان و اخلاق کا ایک قابل عمل اور موجودہ سائنٹیفک طریقے کے لحاظ سے ایک پیمائشی نمونہ فراہم کرتی ہے اس کو ایک مثال سے یوں سمجھیں کہ اللہ اور آخرت پر ایمان کا اخلاقی مطالبہ یہ ہے کہ اپنا مال خرچ کریں اگر دین یہ حکم دے کر خاموش ہو جاتا تو اہل ایمان کے لیے ایک سخت صورتحال پیدا ہو جاتی انہیں کبھی پتہ ہی نہیں چل پاتا کہ وہ کیا اور کتنا خرچ کریں کہ اس مطالبے کی تکمیل کر کے وہ اللہ کی گرفت سے بچ سکیں عقل تو یہ کہتی ہے کہ جب سب اللہ نے دیا ہے تو اللہ کا حق ہے کہ سب ہی اس کی راہ میں لوٹا دیا جائے مگر یہی عقل بتاتی ہے کہ اگر سب لٹا دیا تو اپنے حال اور مستقبل کی ضروریات کا کیا ہوگا شریعت اس سوال کا جواب یہ دیتی ہے کہ اپنی بچت کا ڈھائی فیصد سالانہ اور پیداوار پر عشر یا دسواں حصہ دے کر انسان خود پر عائد کم از کم ذمہ داری سے چھوٹ جاتا ہے اس کے بعد جتنی توفیق ہو اتنا خرچ کرے اور جنت کے بلند درجات حاصل کرے شریعت دین کے ہر اخلاقی حکم کے معاملے میں ایسی ہی متوازن اور قابل عمل قانون سازی کرتی ہے شریعت کا یہی وہ توازن اور اس کی یہی اہمیت ہے جس کی بنا پر علماء کو اپنے فہم کو کبھی شریعت بنا کر پیش نہیں کرنا چاہیے عالم کتنا بڑا کیوں نہ ہو اس کی رائے غیر متوازن ہو سکتی ہے یہ صرف اللہ کی ہستی ہے جس کی عطا کردہ شریعت ہر حال میں قابل عمل اور ہر طرح کے افراد و تفرید سے پاک ہے اسی شریعت کو پیش کرنا آج کے دور کی بہت بڑی خدمت ہے رحمت عالم کا مشن تبتی دوپہر کی جھلستی دھوپ اور مسجد کے جلتے فرش سے گزر کر میں مسجد کے مرکزی ہال میں داخل ہوا تو لخت محسوس ہوا کہ دنیا بدل گئی ہے یک بستہ ہوا اور سرد ماحول پر مشتمل یہ ایک نئی دنیا تھی جس نے باہر کے موسم کی ہر تمازت کو اپنے اندر جذب کر لیا تھا کل تک یہی ہال تھا جہاں کے پنکھے ظہر کی نماز میں باہر سے آنے والے نمازیوں کا پسینہ جذب کرنے میں بھی ناکام رہتے تھے مگر آج چاروں طرف لگے اے سی سسٹم نے کایا پلٹ دی تھی آج پریشان حال نمازیوں کے بجائے پرسکون چہرے بارگاہ الہی میں سر بسجود تھے مجھے یاد آیا کہ امام صاحب نے جمعہ کی نماز میں اے سی لگوانے والوں کے لیے دعا کروائی تھی سوال اس وقت بھی پیدا ہوا تھا کہ ایجاد کرنے والے ایجاد نہ کرتے تو لگوانے والے اے سی کیسے لگواتے ان کے لیے دعا کیوں نہ ہوئی انہیں دینے کے لیے تو ہمارے پاس ہدایت کا تحفہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام نجات ہے مگر سرکار کا پیغام پہنچانے کے لیے ان جیسا دل بھی چاہیے شکایت سے بلند محبت سے لبریز سراپا دعا اور سراپا کرم آہ مگر ایسا دل میں کن لوگوں میں ڈھونڈوں چلیے دل نہ سہی دعا صحیح پوری نماز میں میرے دل سے ان لوگوں کے لیے دعا نکلتی رہی جنہوں نے انسانیت کو موسم کی شدت سے نجات دی تھی مجھے یقین ہے کہ یہ دعا سنی جائے گی نفرت کے پجاریوں کا دور ختم ہوگا اور ختم نبوت کے بعد کار نبوت کا علم اٹھائے کچھ اہل محبت اٹھیں گے اور دنیا کے ہر کونے تک اسلام کی دعوت محبت اور امن کا پیغام پہنچا دیں گے اہل نفرت شیطان کے مشن کی تکمیل کر رہے ہیں جو انسانیت کا دشمن ہے اہل محبت نبی آخر الزما کے مشن کی تکمیل کر رہے ہیں جو رحمت عالم ہیں